بولے ہم تمہیں منہوس سمجھتے ہیں بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی